سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم one مريم صلوا عليه وسلموا والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين うん、えー Amen. دی آواز میں کے حاضر اور شریف کے

صرف اور صرف دو کردار کرتا سبحان اللہ ایک گل ایسے سمجھے دوتا سے دوست جانے دل پر رکھتے جگر محبوب شخصیت دے جدا ہو لگتے طبیعت کا نرم ہو کے رقیب ہو کے دل کا پہلی شہر اس آتے قلب جنہوں کہتے تھے تو رحمت ہوتی رابطی کسی بھی فراق اور جدائی ہوتے دل کا درد نال بھر جانا آسو اکھا میں نکل ہوئے یہ اللہ وحدہ ہونا شریف دی حکمت اور فطرت اس پیدا جہان کو اسے پیدا کیا انسان ہو اگر بالکل دل میں حفاظت پیدا ہی نہ ہو گئے تو دل کی سختی سے نشانی ہوتی ہے سخت سے اللہ رب سکتی دل نرم ہونا چاہیے یہ ہو جائے خلاف صدمے اور جدائی ہو گئے دل دا کہ بس ہو کے درد نال بھر جانا آنسو اکھاں وچوں جاری ہو جانے یا بے ساختہ بغیر بناوٹ تو منہ وچوں آواز بھی نکل جاوے یہ کبھی فطری ہمارے اس کی اجازت ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تو بھی ہو جائے اللہ نے بڑے بڑے پیارے لوگوں کا تو بھی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح روایت میں چاہتا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اہل بیت کرام چوں کسی پاک بی بی تا بچہ یا بچی فوت ہوئی بیمار سان فوت ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے گی حضور تشریف لے آؤ جناب نے فلاں کا اہل بیت چو فلاں دی بچی فوت ہو گئی آپ نے فرمایا کہ تیار کراؤ مصروف بیٹھے سن تھوڑی دیر تو بعد انہیں پھر آگے کی یا رسول اللہ جناب کی شرکت بہت ضروری جس لئے تشریف لے گئے بچی نو تھاپیا چکیا یا بچے نو آپ دی اکھا مبارک بھر گئیاں پانی شریف دے نال آنسواں دے نال صحابہ نال عرض کردے یا رسول اللہ ما حال جناب جی آپ شریف کی چوک یہ آنسو کیوں پہ ہوتے رہے آپ نے فرمایا خانہ میں رحمت اللہ میں اللہ کی رحمت ابھی اور رکت یہ کہتے ہیں یہ دل کی نرمی کہتے ہیں دل کا درد کہتے ہیں اس نے وہ درد آیا رحمت آئی رکت آئی آنسو آ گئے آپ علیہ السلام و تسلیم سے مبارک آنکھ شریف جو اے حضور نے فرمایا اے اللہ کی رحمت دی دل دے تا میں محمد دی اکھا میں جو آنسو لے کر سبحان اللہ یہ دل کے شریعت کی پکڑ کوئی نہیں مواخدہ نہیں ہوتی یہ دل پہ حساب نہیں ہوتی کیوں مجبوری ہوتی بے اختیار ہوئے تو بناوٹ نہیں بناوٹ جب کرو پھر برا ہوتا ہے بناوٹ نہ ہوئے درد نال رو پینا یہ اللہ تعالی کی بارگاہ جائز اور صحیح ہے یہ تے پکڑ نہیں لیکن کوئی آنسو مکان اور منہ دوں اچھے لفظ کہنے کو علاوہ کوئی برا لفظ بولنا بے سبھی سے لفظ بولنے وہ بھی پھر اجازت نہیں تا کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لفتے جگر حضور ہی اپنے بیٹے پاک جنہ دا اسم شریف حضرت ابراہیم سویہ کچھ سولہ یا ستارہ مہینے اس دنیا فانی کے اندر اپنی حیات طیبہ اور مبارک زندگی زندگی زندہ رہے جیسے انہوں کا مثال شریف ہوا ہے حضور کے بیٹے پاس کا اللہ اکبر و کبیرہ ریاست واسطے خصوصی کر لے جس نے سونے پاک محمد کریم کے لفظ نکل کا مثال ہوا ہے

بھی سب کا دے بھائی یوسف بگیار کھا گیا اس نے آپ نے فرمایا سی پتر میں صبر ہی کرا گا سب جمیل میں صبر ہی کرا گا لیکن میرے پترو جو رب لو میں جاننا وہ تو پتہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمده جس نے رسول اللہ زندہ آباد سبحان اللہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام

سبحان اللہ سبحان اللہ کہانیاں بنا کے لوگوں کو سنا چڑھتے ہیں میں قسم ذات کی کر کے کہ میں تب سے پوری جان جو میں سنا رہا اللہ کا قران ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابا جی نے اس نے فرمایا پتر اچھا میں صبر کرنا جو میں گارنٹی ہے تمہارے پتہ نہیں سبحان اللہ اس میں حدیث آیا ہے لا بیسی فرمایا وہ خوشبو بھی ہوگی میرے یوسف سبحان اللہ جس لئے پہنچ گیا ہے تو میں سے پترا جو فرما دے سناؤ پھر بات اللہ اللہ تعالیٰ کیا جی تو سبحان اللہ میں نے ساری خبریں لی سبحان اللہ اللہ کیا بات ہے رونا دور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سونا لگتے جگر میرا میں نے پتہ سی بیٹھا دور ہے چوتا ہے میرے ساری خبر رسول اللہ یار اخر خط تو دور سی سبحان اللہ تے سے رونا کیوں ہے اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا خالی مرن تے رونا نہیں ہوتا اصل سر جدائی تے ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دن کا کر ادھر مالک باہر مولا شریف مولا اجازت تھی جی۔ سبحان اللہ لیکن نارے بھی ہے کہ بہتر ہے بھئی کوڑ کوڑ لے دو سبحان اللہ صبر کرو کیوں جو صبر والے واسطے کی فرماتا ہے سناواں تھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ ہے اور مشکل اس پاوری

دا خوشخبری کافی اللہ سبحان اللہ محمد اللہ صاحب تشریف فرما نے برابر تیار میں مفتی نے سبحان اللہ عالم نے فاضل نے بے شک اللہ جس نے برابر دا مسئلہ ہے مفعول بھی کرنا کیتا جاوے اس نے مقصد ہوتا ہے وہ رکھنا رب دشنا جانا رشے صابر وہ جڑا مولانا ابو مناسبت مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب سبحان اللہ پتر واقعہ ہے سبحان اللہ رقت واسطے بے اختیار آنسو نکلنا راستے تین چار گلا سنا دیتی ہے سبحان اللہ ذرا سمجھ ہوتے بھی بے مثال واقعہ سن لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

اللہ اللہ اکبر سبحان سبحان اللہ सदके What? Gracias. لکھی سمجھ لگی لگا جس لے بندہ فوت ہو گئے اسا کی کہنے انا للہ انا للہ اللہ کا سی نہ وہ اللہ

زندہ آباد زندہ آباد ٹھیک ہے بیوی بھی اچھی دسی ہوئے پھانے پچھا جواز بھی ہو جاوے ہو جاوے ہو جاوے ماں بھی گو جاوے جڑا سکون ہو تھی اپنا بھی بھی گھر ملی جاوے ہونا کیونکہ لیکن چیتا ہی نہیں سی کہ آج کھلانا تھا توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ وہ ایک جہان بستا ہے اور قسم خدا کی کر دیا صدقے ہاں جی ایک جہان بستا ہے جی میں آپ میلہ بازار کا نہیں لگا ہوتا سبحان اللہ بازار میں میلے لگے اللہ سبحان اللہ

پانچ ہے کہ جب پیشاب پخانا کرا کیونکہ فرمایا شرم کی گل فرمایا جی میں اتنے کام نہیں نہ کر سکتا میں یہ میں قبرستان سے چی نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد دی صحیح حدیث کا روزہ معلوم فرمایا میں محمد کو قبرستان کم نہیں ہو سکتا شک بے شک سبحان اللہ صدقہ جاوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ النفذ وسط القبور فرمایا میں محمد کو کوئی فرما نہیں فرمایا میں محمد نہیں سمجھتا بازار پیشاب پیشاب کر قبرستان کرو اتنے اتنے کیا مطلب ڈر ڈر ہٹانا ہٹانا جی میںرم سبحان اللہ نہ